فرمایا فلاح حق و انتخش ہو ان کن تم اللہ تعالیٰ ہی ڈرنے کا حقدار ہے اسی کا حق ہے کہ صرف اسی سے ڈرا جائے لہذا اسی سے ڈرو اگر تم بومن ہو فرمایا کہ یا الذین اللہ منتق اللہ حق کا ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اس کی تفسیر دوسرے مقام پر فرمائی فتح اللہ مستطاعت جتنی تمہیں طاقت ہے اللہ سے ڈرو جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے فرائض کی ادائیگی میں اور دین پر چلنے میں اپنی پوری طاقت صرف کر دو لا یکلف اللہ نفس اللہ وسا ہے اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا وہ فرماتا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھ دو بیٹھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر پڑھ لو اور اپنے اگر اپنے اعضاء کو حرکت نہیں دے سکتے تو اپنی آنکھوں کے اشاروں سے پڑھ لو دشمن کا خوف ہو تو چلتے اور دوڑتے پڑھ لو قبلہ سامنے ہو تو پڑھ لو نہ ہو تو پڑھ لو یہ ہے معنی اللہ سے ڈرو جتنا تم میں طاقت ہے رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے اتق اللہ حیث ما کنت تو جہاں بھی ہو جہاں بھی چلا جائے اللہ سے ڈر کر رہے اللہ پاک کا فرمان ہے ولاقت وسعین اللہ اوتر کتاب انتق اللہ ہم نے تم سے پہلے جس قوم کو کتاب دی اسے بھی اور تمہیں بھی ایک وسیعت کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اتق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ یہ تقوی اور خوف ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر یہ صحیح معنی میں پیدا ہو جائے تو اس نعمت کا مقابلہ اور کوئی چیز نہیں کر سکتی رضي عنهم ورضوا عنه ذلك من حشیہ ربا اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور یہ رضا کا مقام ان کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈر جاتے ہیں یعنی اللہ کی رضا اللہ کی محبت اور اس کی دوستی اس کی خوشنودی کی اساس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو اللہ کا خوف ہو اللہ تعالیٰ کے خوف کی ظاہری طور پر دو علامتیں سب سے واضح علامت یہ ہے کہ ایک بندے کو اللہ کا خوف شامل حال ہو اس کی تنہائی میں کچھ لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے سامنے بظاہر پارسائی کا روپ اختیار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کر دیتے ہیں جس کا معنی یہ ہے کہ ان کا خوف کا دعویٰ محض دعویٰ ہے عملی طور پر اللہ کا خوف نہیں ہے جبکہ اللہ کے خوف اور ڈر کی علامت یہ ہے کہ جس طرح یہ خوف لوگوں کے سامنے ہو اسی طرح خلوت میں بھی ہو اور تنہائی میں بھی ہو رسول اللہ کا فرمان ہے امتی یوم کا امثال جبال تہام میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر جن کی نیکیوں کا حجم اور مقدار تہامہ پہاڑوں کے برابر ہوگی لیکن یج اللہ حبا ام منصورا اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو ہوا ام منصورا کر دے گا جو نیکیاں پہاڑوں کی طرح پڑی ہوں گی وہ ہوا منصورا ہو جائیں گی ہوا ام منصورا وہ ذرات جو سورج کی کرنوں کے ساتھ نظر آتے ہیں کسی شگاف سے کسی سوراخ سے سورج کی کرن کمرے میں آ رہی ہو تو اس میں چھوٹے چھوٹے ذرات آپ کو دکھائی دیتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا یہ ہوا منصورہ ہیں وہ اعمال جو پہاڑوں کی طرح وزنی تھے اور پہاڑوں کا سا ان کا حجم تھا وہ ہبا منصورہ بن جائیں گے صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو رسول اللہ وسلم نے فرمایا کہ کانو ادا خلو بے اللہ انتہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے تو نیکیاں کرتے تھے لیکن جب خلوت میں جاتے تو اللہ کی حدوں کو پامال کر دیتے جس گناہ کا موقع ملتا کرتے تو انہیں اتنے عظیم عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا کہ سب نیکیاں برباد وجہ کیا ہے کہ ان میں با اعتبار خوف کے دو رخی تھی دو روپ تھے ایک جلبت کا اور ایک خلبت کا لوگوں کے سامنے پارسائی اور تقوا کی باتیں اور تنہائی میں حدود اللہ کی پامالی جس کا معنی یہ کہ جو ان کا ظاہری خوف ہے وہ ایک ڈرامہ ہے وہ محض ایک دکھاوے کا روپ ہے حقیقت میں تقوا نہیں اللہ کا خوف نہیں ہے اللہ کا خوف اگر دامنگیر ہو اور شامل حال ہو تو تنہائی میں یہ خوف زیادہ ہوتا ہے جہاں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہوتا اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے رج الداکار اللہ خالی انفاظت حفاظت جو شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو پڑے تنہائی میں اللہ کا ذکر کر کے رو پڑے اسے اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنا سایہ فراہم کر دے گا ذکر تو آپ اس وقت بھی کر رہے ہیں یہ مساجد میں آنا نمازیں پڑھنا قرآن کی تلاوت کرنا سب ذکر ہے لیکن اس پر اللہ رب العزت کے سائے کی نوید اور بشارت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سائے کی فراہمی اس شخص کے لیے ہے جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور رو پڑے جس کا معنی یہ کہ یہ خشیت مثالی خشیت اس میں ریاکاری نہیں ہے اس میں اللہ کا خالص خوف ہے یہ چیز مطلوب تھی لیکن یہ شخص تنہائی میں اللہ کی حدوں کو پامال کرتا اور جس گناہ کا موقع بن جاتا ضرور کرتا اللہ تعالیٰ اس کے وہ اعمال جو اس نے لوگوں کے سامنے کیے انہیں ہوا منفورہ کر دے گا اور یہ شخص ناکام و نامراد بن جائے گا ہاں اگر عقیدہ توحید ہوگا تو اس کی برکت سے کامیابی ہو سکتی ہے لیکن اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے بڑے کٹھن کٹھن مراحل سے گزرنا پڑے گا رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنم میں جن لوگوں کو عارضی عذاب ہوگا جنہیں بعد میں توحید کی برکت سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا عذاب اتنا طویل ہوگا جتنی اس دنیا کی عمر ہے یہ نہ سمجھے کہ یہ عذاب ایک جھٹکا ہوگا احقاب بڑے زمانے رہنا پڑے گا لہذا آج ہمیں اللہ رب العزت کی خشیت کا معاملہ کرنا ہے جلبت اور خلبت میں لوگوں کے سامنے بھی اللہ کا خوف ہو اور تنہائی میں بھی اللہ کا خوف ہو بازار میں بھی اللہ کا خوف ہو اور گھر میں بھی اللہ کا خوف ہو اجالے میں بھی اللہ کا خوف ہو اور تاریخی میں بھی اللہ کا خوف ہو ایک تو یہ علامت ہے کہ بندے کا ظاہر و باطن اس خوف سے بھرا ہو اس خوف سے لبریز ہو اس خوف سے معمور ہو اور کوئی تضاد نہ ہو اس کے اس روپ میں اور کسی قسم کی دو رخی نہ ہو دوسری علامت فرمایا کہ وہ اما من مقام مقام رب ہی عن فن الجنت ہی جس شخص کے دل میں مقام رب کا خوف ہے اسے معلوم ہے کہ اللہ رب العزت میرا خالق اور مالک ہے اور میری پیشانی اسی کے ہاتھ میں ہے اور میرا دل ہمیشہ اس کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے جب چاہے پھیر دے جس طرف چاہے پھیر دے وہ ڈرتا رہتا ہے ام المومن نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ اکثر یہ دعا کرتے رہتے ہیں یا مقلب الخلوب سب بتقلبی اعلیٰ دینے کے اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا آپ یہ دعا کیوں کرتے رہتے ہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ عائشہ ان القلوب بین من بن الرحمن الرحمٰن كيف یشاء تمام بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں اللہ تعالیٰ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے اور جس طرف چاہے پھیر دے لاجوسما یا فیل وهم سالون وہ جو کام کرتا ہے کائنات کی کوئی طاقت اس سے سوال نہیں کر سکتی تو نے یہ کام کیوں کیا بھوم یو سالون اب پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ کے سوالوں کے جواب دینے ہیں جب میدان معاشر بپا ہوگا اور اللہ حکم دے گا کفو ہوں ان نم ان سب کو روک لو میں نے ان سب سے سوال کرنے ان سب سے باتیں کرنی تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں وہ دلوں کا مالک ہے جب چاہے پھیر دے جس طرف چاہے پھیر دے وہ کیوں پھیرتا ہے یہ کوئی سوال نہیں کر سکتا اور یہ اللہ کی تقدیر کا وہ مخفی خزانہ ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو یہ دعا در حقیقت اسی خوف کا مظہر کہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو حق پر قائم رکھنا صحابہ کرام کا تقوی مثالی تقوی تھا اور ان کے تقوی کی جھلک اللہ نے یوں پیش کی کہ اللہ کی نہیں آتا وہ قلوب ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں بے پہاشا عمل کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں صحابہ اس مقام کو سمجھ نہ سکے کہ عمل بھی کرتے ہیں ڈرتے بھی رہتے ہیں کیا معنی ام المومنین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کس عمل کا ذکر چوری اور زنا کا یہ معصیتیں کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں اور ڈرتے بھی رہتے ہیں فرمایا کہ نہیں یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو نمازیں پڑھتے ہیں تحجد پڑھتے ہیں اللہ رب العزت کی بہت عبادت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ یہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول بھی ہیں یا نہیں اور یہ عمل ہماری نجات کے لیے کافی بھی ہیں یا نہیں اور یہ عمل ہمیں اللہ کے غصے اور اس کے غضب سے بچا لیں گے یہ ایک عجیب قسم کا خوف ہے ایک عجیب قسم کا تقوا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ عمل صالح کرنے والے میں تعلی نہیں ہوتی فخر اور تکبر نہیں ہوتا کہ وہ نیکیوں کی بنا پر غرور کرے بلکہ جس قدر عمل بڑھتا ہے اس قدر توازو اور خوف اور خشیت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے جیسا کہ ام حارثہ رسول اللہ, صلی اللہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ میرا بیٹا بدر کے مارکا میں شہید ہو گیا اور وہ میرا تنہا وارث تھا اکلوتی اولاد تھی دنیا میں اور کوئی نہیں وہ بھی اللہ نے لے لیے ان کا پھر جنت اصمر وہ احتسب ہو وہ انکان پھر اخرا ترانا اسنا میں پوچھنے یہ آئی ہوں کہ اللہ نے میرے بیٹے کی قربانی قبول کی یا نہیں کی اگر تو میرا بیٹا جنت میں چلا گیا اور اللہ نے قبول کر لیا تو اصبر و احتسب پھر مجھے سکون مل جائے گا کہ چلو بیٹا چلا تو گیا لیکن جہاں گیا وہاں بڑی راحت میں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے پھر مجھے قرار آ جائے گا انکان دل اخرا اگر اللہ نے قبول نہیں کیا جنت نہیں ملی ترام اسنا تو پھر میرے صبر کے سارے بندھن ٹوٹ جائیں گے پھر صبر نہیں ہو سکے گا دنیا دیکھے گی میں کیا کرتی ہوں تو اس سوال میں یہی خوف نظر آ رہا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کی نظر عمل کی کمیت اور مقدار پر نہیں ہوتی تھی بظاہر عمل تو بہت بڑا ہے مارک بدر اسلام کا پہلا ہے یوم الفرقان جس کے قائد محمد الرسول اللہ علیہ وسلم تھے جو سامنے دشمن تھا وہ اسلام کا سب سے خطرناک دشمن تھا ابو جہل اس کی قوم تو اس نے شہادت کی موت یقیناً ایک بہت بڑی نیکی لیکن صحابہ کا اطمینان اس عمل کی قبولیت کی احساس پر تھا اسی لیے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ نیکی تو بہت بڑی ہے کام بہت بڑا ہے بس مجھے قرار نہیں آ رہا اگر آپ یہ فرما دیں کہ اللہ نے میرے بیٹے کو جنت دے دی پھر صبر آ جائے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر صبر و قرار کے سارے بندھن ٹوٹ جائیں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں ہارسا تم کیسی باتیں کر رہی ہو ان نہ جنان ان کا وہ ان نبنا کی اللہ الفردوس اور کہ جنتیں تو بہت ہیں اللہ رب العزت نے بیٹے کو جنت الفردوس دے رکھی جو بالکل اللہ کے پڑوس میں اللہ نے اس کو بہت نوازا ہے ایک حدیث میں رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ بعد اوقات جنت سے مجھے حارثہ کے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی جنت سے حارثہ کے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی پھر وہاں کدا نکل پھر کدا نکل پھر رو کدا نکل برو تین بار پھر کہ ماں کی خدمت ماں کی عزت کا یہی فائدہ ہے کیونکہ ہارسا کے بارے میں معروف تھا کان بار یہ اپنی ماں کا بڑا خدمت گزار تھا اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا تھا فرمایا کہ ماں کے ساتھ نیکی حسن سلوک اس کی خدمت اور عزت کا یہی سلا ہے تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی بتانا یہ مقصود تھا کہ صحابہ کے خوف کا مظہر کیا چیز تھی یعنی ان کے خوف کی کوئی مثال نہیں دے سکتا کہ اللہ رب العزت کی عبادت اور اطاعت کے انبار لگا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈر بھی رہے ہیں ہمارا معاملہ مختلف ہے ہمیں ہماری نیکیاں مبتلا غرور کر دیتی ہیں مبتلا فخر کر دیتی ہیں پھر ہم لوگوں کو گھورتے ہیں اپنے علاوہ سب کو جہنمی سمجھتے ہیں یہ تضاد فکری یہ تقوی نہیں ہے جس قدر اعمال صالحہ بڑھتے ہیں اس قدر توازو آتی اور اللہ کا خوف بڑھتا رہتا ہے اور یہ خوف در حقیقت اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی محبت کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں اپنا خوف دیکھ لے ظاہری اعمال میں نہیں وہ بھی مطلوب ہے لیکن وہ بات کی چیز اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں ہے اور دل میں اسے اپنا خوف نظر آ جائے تو یہ مظاہرہ وہ ایک بار ہی کیوں نہ کر لے اللہ اس کو بھولتا نہیں براج مراد المداۃ منصب فقال انی خاف اللہ جس شخص کو ایک خوبصورت عورت دعوت گناہ دے اور وہ کہے لے مجھے اللہ کا ڈر زندگی میں ایک بار یہ معاملہ ہو جائے کسی نے دعوت کو نہ دی اور وہ کہے مجھے اللہ کا ڈر تو اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو بھی قیامت کے دن اپنا سایہ فراہم کر دے گا دنیا پر ایک گھبراہٹ داری ہوگی اور وہ پیاس سے ہلکان ہوگی پسینوں میں ڈوبی ہوگی اور یہ اللہ کے سائے تلے بیٹھا ہوگا یعنی تقوار خوف کا یہ مظاہرہ ایک بار ہو جائے تو آپ اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی محبت کا اندازہ کیجیے لیکن جو بندہ مستقل خوف کو اور تقوا کو اپنی غذا بنا لے ہر جلبت اور خلبت میں اللہ کا خوف اس کے شامل حال ہو تو اس کے ساتھ اللہ کی محبت کی کیا مثال ہوگی اللہ کی رضا کی کیا مثال ہوگی اس کا ہم اپنے ذہنوں سے تصور نہیں کر سکتے ہماری سوچ بڑی محدود ہے اور ہماری فکر کا دائرہ بڑا تنگ سا ہے اللہ رب العزت کی وسیع رحمت پر جب نگاہ اٹھتی ہے تو اللہ کی محبت اور رحمت کا ہم تصور صبر نہیں کر سکتے اور پھر دنیا میں انعامات اور اکرامات یا ان انترک اللہ یا ایمان والو اگر تم اس طرح اللہ سے ڈر جاؤ اگر تم اس طرح اللہ سے ڈر جاؤ تو اللہ رب العزت تمہیں تین نیم پہ ادا فرمائے گا یو تم کی فلائی نیم رحمت ہی ایک یہ کہ اللہ رب العزت تمہیں اپنی رحمت کے دو حصے عطا فرما دے گا دو کفل وہ کیا ہے وہ اللہ جانتا رضوان من اللہ اکبر اس کی تو چھوٹی سی رحمت پوری دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے لیکن رحمت کے دو حصے کتنی اس کی مقدار ہوگی اور کتنی اس میں وسعت اور سماعت ہوگی یہ ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کب ان تتق تک اللہ اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ یعنی خوف کا یہ عالم ہو جس کا ذکر ہوا کہ جلبت میں بھی اللہ کا خوف خلوت میں بھی اللہ کا خوف اجالے میں اللہ کا خوف تاریکی میں اللہ کا خوف اور ساتھ ساتھ یہ کہ اما من مقام اور رب جنت کہ جس شخص کے دل میں مقام رب کا خوف آ جائے اور اس خوف کے بعد وہ اس کا ثبوت یوں پیش کرے کہ اپنے نفس کی خواہشات کا گلا گھونٹ دے اپنے نفس کی خواہشات سے بعد آ جائے خواہشات نفس کو ختم کر دے یہ اس کا عملی ثبوت ہے جس کا معنی یہ کہ خوف اور تقوی یہ دعویٰ کا محتاج نہیں بلکہ خوف اور تخوا کی دلیل یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کی خواہشات کو محفوظ کر دے اور اپنے نفس کی خواہشات پر حاکم بنا لے قرآن اور حدیث کو اللہ کی فہر کو اللہ کی شریعت کو کہ یہ شریعت جس طرح موڑے گی مڑ جاؤں گا جہاں چلائے گی چلوں گا روکے گی رک جاؤں گا ٹھہرائے گی ٹھہر جاؤں گا بس شریعت کے پیچھے پیچھے چلے یہ خوف کی علامت یہ تقوا کی علامت ہے تو فرمایا کہ اگر اس طرح کا تم تقوا پیدا کر لو یوں تم کے فلیرے میں رحمت ہی اللہ تم نے اپنی رحمت کے دو حصے عطا فرما دے وجہ نور تمشو ابھی دوسرا یہ کہ تم کو نور عطا فرمائے گا جس نور کے ساتھ تم چل سکو گے بڑی آسانی سے چل سکتے یہ اتنی قیمتی دولت ہے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تم کو نور ادا فرمائے جس سے تم چل سکو گے دنیا میں نہیں قیامت کے دن دنیا میں کیسے دنیا میں اس طرح کہ تم کو بصیرت اور راہ حق کا شعور دے دے گا دوسرے مقام پر اس کی وضاحت یا یو الذین آمنوا ان تب تک اللہ اللہ تم فرقان ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے اللہ تم کو فرقان دے دے گا اللہ تم کو کیا دے گا فرقان دے گا یہ فرقان اور نور ایک ہی معنی ہے تم کو نور دے گا جس کے ساتھ تم چل سکو گے یہ تم کو فرقان دے گا دونوں کا ایک ہی معنی فرقان کا معنی کیا ہے فرقان فرق سے ہے اور فرق کا معنی حق و باطل میں تمیز حق و باطل میں فرق اللہ تمہیں یہ شعور دے دے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے صحیح عمل کیا اور برا عمل کیا ہے جنت کا راستہ کیا ہے اور جہنم کا راستہ کیا ہے سعادت کی بنیاد کیا ہے اور شقاوت کی بنیاد کیا ہے یہ معرفت میں اللہ سجھا دے گا تمہارے دل میں اس کا القاع کر دے گا کب جب اللہ کو نظر آ جائے تمہارے دل میں تقوا تمہارے دل میں یہ خوف اللہ کو نظر آ جائے تو یہ فرقان تمہیں مل جائے گا یہ نور تمہیں مل جائے گا جس کے ذریعے دنیا میں چل سکو گے صحیح راہ پر چلو گے جنت کا راستہ تم کو دکھائی دے گا سجھائی دے گا اور تم چل سکو گے حالانکہ یہ بات وعدے جنت کا راستہ وعدے دے اللہ اللہ وسلم کا فرمان ہے تمہیں ایک چمکدار راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہے نقد جات میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا یہ دین روشنی کا نور ہے مینارہ ہے نور ہے جو بڑی وضاحت سے نظر آتا ہے سے نظر آتا الحلال و بین الحرام و بین حلال بھی بالکل واضح ہے حرام بھی بالکل واضح ہے راست واضح ہے اس سے زیادہ وضاحت کیا ہوگی کہ جس پروردگار کی عبادت کرنی ہے وہ ایک ہی جس پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے وہ بھی ایک ہے قرآن بھی ایک ہے حدیث بھی ایک ہے طبلہ اور کہنا بھی ایک ہے تو جو چیز ہر مقام پر ایک ہی ہو اس کی پہچان میں کیا دھوکہ ہو سکتا ہے یہ راستہ بڑا سخت بڑا واد ہے جب ایک ہے تو اس کی عبادت کرو پھر یہ درگاہ ہے یہ قبر اور کبے ایک عمر کٹ گئی لیکن شعور نہیں در حقیقت اللہ نے مت ماری ہوئی ورنہ راستہ بالکل کلیئر ہو واضح جس پیغمبر نے اپنی حفاظت کی دعوت دی وہ ایک ہی پیغمبر ایک ہی فراد مستقیم اس دعوت کے ہوتے ہوئے جس کو نور کہا گیا جس کو فرقان کہا گیا اور جس کو ایسا نور قرار دیا گیا جس کی رات اور دن برابر ہے تو اس سے تو وہی دھوکہ کھا سکتا ہے جو دھوکہ کھانے کی پوری پوری کوشش کرے ورنہ راستہ تو ایک اور واضح راستہ جو چیز ایک ہے اس کے فہم میں کون سی رکاوٹ ہے لیکن یہ توفیق اور تحصیل اللہ کی طرف سے اور اللہ کب دے گا جب تمہارے دلوں میں اللہ کے خوف کی جھلک ہوگی تو اللہ تم کو فرقان دے دے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ خالق ایک ہے مالک ایک ہے کتنا واضح راستہ اگر خالق دو تین ہوتے تو خلق میں تشابہ ہو سکتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کس کی مخلوق ہے اور فلاں کام کس خالق کے لیے کرنا یہاں تو چیلنج ہے اللہ فل یخلوق اتر رہا بڑی جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو تم سب کو جمع کرو اور جمع کر کے ان سے مطالبہ کرو کہ ہمارے سامنے ایک ذرہ پیدا کر کے دکھاؤ ایک اناج کا دانا بنا کر دکھاؤ نہیں بنا سکتے بلکہ ان کے اپنے دانے میں سے کوئی مکھی اگر چھین کر لے جائے ایک چھوٹا سا ذرہ وہ اس سے چھڑانے پر قادر نہیں تو تشابو ہے یہاں پر دلائل واضح موجود لیکن پھر بھی یہ قوم غیر اللہ کی پرستش میں شکار پرستش کا شکار بنا کیا ہے کہ اللہ کی توفیق میں اثر نہیں اور اللہ بڑ بڑوں کی مت مار دیتا ہے اس کے لیے اللہ کا خوف پیدا کرو راستہ واضح ہے اللہ کی توفیق میں سر آ جائے گی یہ الگ بات ہے کہ تم لوگ سابقہ قوموں کی ہو پیر پیروی کرو گے تم لوگ سابقہ قوموں کی ہو پیر پیروی کرو گے حتیٰ کہ اگر کوئی سابقہ قوموں کا کوئی فرد اگر سانے کی بل میں داخل ہوا ضب ضب سانے کو بولتے لوگ یہاں ترجمہ گو کا کرتے ہیں گو صحیح نہیں یہ سانہ اور گو دو جانور ہیں دونوں کی شکل ایک جیسی ہے اور یہاں لوگوں کو تشابہ ہو جاتا ہے لیکن عربی میں گو کو ورل کہتے ہیں ورل اور سانے کو زب کہتے ہیں زب حلال ہے ورل حرام سانہ حلال ہے اور گو حرام فرمایا کہ تم لوگ اتنا ان کا تشبہ کرو گے کہ اگر وہ سانے کے بل میں داخل ہوئے تم بھی داخل ہو اگر ان میں سے کسی شخص نے اپنی ماں سے نکاح کیا تم بھی کرو گے اس قدر تشبہ ہوگا النعل بالنعل جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مطابق ہوتا کوئی فرق نہیں نہ رنگ میں نہ سائز میں نہ ڈیزائن میں کوئی فرق نہیں اس طرح کوئی فرق نہیں ہوگا یہاں مراد یہودی اور عیسائی تم ان کی پیروی کرو تو پھر ایک قوم یقیناً ان کی پیروی کرے گی ان کی پیروکار ہوگی جب رسول وسلم کا انتقال ہوا تو آپ یہ بدوا کرتے ہوئے فوج ہوئے قاتل اللہ یہود ابن اتحاد و خبور امبیا مساجد اللہ یہودی اور عیسائی پر لانت برسا ان کو برباد کر دے انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کا بنا لی بتاؤ یہ یہودیوں کی یہ خصلت عیسائیوں کی یہ خصلت آج کس قوم پر منتخب ہو رہی یہ جبوں اور کبوں اور قبروں کی سیاست کون کرتا ہے ان کو کون پوچھتا ہے ان کے طواف کون کرتا ہے ان پہ دیے کون چلاتا ہے ان کا اہتمام کون کرتا ہے مشابہت اس قدر واضح ہے کہ ہر شخص پہچان سکتا ہے لیکن شعور نہیں معرفت نہیں کیوں اللہ کی طرف سے فرقان نہیں یہ فرقان بہت بڑی نعمت ہے اگر یہ حاصل ہو جائے تو راہ راست بالکل واضح ہوگا جو ہے واضح جس میں کوئی مہام نہیں کوئی خفا نہیں اللہ کو تمشون بھی اگر تم اللہ سے صحیح معنی میں ڈرو گے ان مفاہیم کے ساتھ جو بیان ہوئے تو اللہ تم کو نور عطا فرمائے گا جس نور سے تم چل سکو گے دنیا میں بھی قیامت کے دن دنیا میں چلنے کا معنی یہ ہے کہ صحیح راہ پر چلو گے صراط مستقیم پر چلو گے صحیح عمل پر چلو گے تمہارا حج صحیح ہوگا نمازیں صحیح ہوں گی عقیدہ صحیح ہوگا منحج صحیح ہوگا سیاست صحیح ہوگی خلوق صحیح ہوں گے کیونکہ فرقان کا معنی یہی کہ ہر چیز میں تم حق و باطل میں فرق کر سکو گے اور نور کا معنی یہی کہ تم کو حق میں نور کی طرح دکھائی دے گا اور باطل ظلمات میں چھپ جائے گا تمہارے سامنے وعدے نہیں ہوگا اور تم حق پر قائم رہو گے اور قیامت کے دن نور کا معنی یہ ہے کہ تم کو اللہ رب العزت مکمل نور عطا فرما دے جہاں ہر شخص کے لیے تاریکی ہوگی اندھیرا ہوگا اور نور اسے ملے گا جس کو اللہ عطا فرمائے گا ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے نور ہی نور ہوگا اور یہ منافقین اور یہ نافرمانیاں کرنے والے جو نور سے محروم ہوں گے وہ کہیں گے کہ ام ضرور نقص اس میں نور ہے ذرا پیچھے پلٹ کر ہمیں دیکھ ہی لو ہو سکتا ہے جب تم ہمیں دیکھو تمہارا نور ہمیں میسر آ جائے لیکن آج معاملہ یہ ہے مل اللہ نور من نور جسے اللہ نور عطا نہیں فرمائے گا اسے نور نہیں ملے گا نور کی گویا اہمیت ہے یہاں بھی اور وہاں بھی یہاں نور کی اہمیت یہ ہے کہ یہ اساس ہے سراف مستقیم کی اور وہاں نور کی اہمیت یہ ہے کہ اس سے راستہ نظر آئے گا یا صاف قیامت اور یہ مشکل گھاٹیاں ان میں راستہ واضح ہوگا نظر آئے گا دکھائی دے گا بلکہ نور کی شعائیں بندوں سے ظاہر ہوں گی اور ٹپکیں گی چنانچہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان امتی یا تو یوم القیامہ غرم محج امن ثال وضو کہ میری امت قیامت کی آئے گی ان کے وضو کے آزاد چمک رہے ہوں گے ان کے وضو کے آزاد چمک رہے ہوں گے تو ان سے نور نکل رہا ہوگا پھوٹ رہا ہوگا یہ نور کی اہمیت دور سے پہچانے جائیں گے کہ نمازی آ رہے ہیں وضو کرنے والے آ رہے ہیں تحجد گزار آ رہے ہیں کہ وضو اور نماز کی ادائیگی سے ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس کے لیے ہر وقت وہ مستعد ہوتے تیار ہوتے کمر بستہ ہوتے تو یہ نور ان سے پھوٹ رہا ہو ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے نور ہی نور ہو اسی اہمیت کی وجہ سے پیغمبر اسلام روزانہ نور کی دعا کیا کر فجر کی سنتیں پڑھ کر آپ دائیں کرم لیٹ جاتے اور اللہ سے کچھ مانگتے اللہ مجھے الفی قلبی نورا وفی بساری نورا وفی سمری نورا اے اللہ میرے دل میں نور داخل فرما دے میری آنکھوں میں نور ادا فرما دے میری کانوں میں نور ادا فرما دے دل میں نور کا معنی یہ ہے کہ دل کے افکار عقیدہ سوچ فکر تمام چیزیں درست ہو شریعت کے مطابق ہوں اور نور کے ساتھ آنکھوں میں نور کا معنی یہ ہے جو چیز دیکھوں وہ صحیح دیکھوں بری چیز نہ دیکھوں غلط چیز نہ دیکھوں کان میں نور کا معنی یہ ہے کہ جو چیز سنوں وہ تیری شریعت کے مطابق ہو زبان کے میں نور کا معنی یہ ہے کہ جب گفتگو کروں بولوں تو قرآن و حدیث کے مطابق بولوں قرآن و حدیث کے خلاف نہ بولوں آپ ہر ہر عضو میں نور کا سوال کرتے حتیٰ کہ بفوقی نور متحتی نورا میرے اوپر بھی نور فرما دے نیچے بھی نور فرما دے دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی اور پیچھے بھی مکمل نور نور سے مجھ کو ڈھانپ لے اے اللہ نور سے ڈھانپ لے اور بعض حدیث میں الفاظ ہے وفی و مخی اے اللہ میرے مخ یعنی جو ہڈیوں کا گودا ہے ان میں بھی نور عطا فرما دے میرے بالوں میں بھی نور عطا فرما دے اور میری ہڈیوں میں بھی نور عطا فرما دے بالوں میں ہڈیوں میں ہڈیوں کے گودے میں نور سے بھر دے مجھے ظاہر اس کی اہمیت ہے اللہ تمہیں مل جائے گا لیکن کیسے یا ایمان والو اگر صحیح ایمان اللہ کی خشیت آ جائے اللہ کا خوف آ جائے تو اللہ رب العزت کیا دے گا اپنی رحمت کے دو حصے دے گا اور نور داف رمائے گا جس کے ساتھ تم چل سکو گے اور تیسری چیز یکفر لکم تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے تمہارے گناہوں کو چھپا دے گا ایسا چھپائے گا کہ تم اس قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لے کچھ لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے لیکن گناہ سامنے آئیں گے اللہ تعالیٰ بعض بندوں کا حساب لے گا اللہ روز رشاد اور بعض بندوں کا حساب اس طرح لے گا کہ دن ہی ملے گی انہیں اپنے قریب کر لے گا وہ قریب آ جائیں گے اللہ فرمائے گا اور قریب آ جاؤ وہ اور قریب آ جائیں گے حتیٰ کہ بالکل قریب اور اللہ رب حساب لے گا سرگوشیوں کے ساتھ سرگوشی بہو گناہوں کا اقرار کرائے گا فلاں گناہ کیا فلاں گناہ کیا اس طرح میں یاد ہو رہا ہوگا کہ کوئی سن نہیں رہا اللہ گناہوں کو چھپا دے گا ایسا چھپائے گا کہ تم کو رسوائی سے بچا لے گا اور تم کو ہر قسم کی گناہوں کی جو کالک اور جو اس کی نحوست ہے اس سے بالکل پاک صاف کر دے گا یہ تین نیم تھے تقوا اللہ کے خوف کی احساس پر اگر صحیح معنی میں یہ خوف گیر ہو ہر مقام پر عملی اعتبار سے اعتقادی اعتبار سے خلبت میں جلبت میں تاریخی میں اور اجالے میں ہر جگہ اللہ کا خوف ہو گفتگو کریں تو اللہ کا خوف سامنے آ جائے کچھ سنیں تو اللہ کا خوف سامنے آ جائے کچھ دیکھیں تو اللہ کا خوف سامنے آ جائے معاملہ کریں تو اللہ کا خوف سامنے آ جائے کچھ بیچیں تو اللہ کا خوف سامنے آئے کچھ خریدیں تو اللہ کا خوف سامنے آئے ہر مقام پر خوف ہی خوف ہو جب تم اس طرح خوف کا مظاہرہ کرو گے تو اللہ رب العزت تم سے اس طرح راضی ہوگا کہ یہ نیند بھی عطا فرما دے گا اور اپنی رضا کے خزانے میں تم پر عام فرما دے گا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے اکول